سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب معزن فجر کی اذان پڑھ کر خاموش ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی دو رکتیں پڑھتے تھے حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے مسند احمد